جناب اکریمہ نے بیان کیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ ہوتا تھا اور ان کا شوہر ان سے مجامت کیا کرتا تھا امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا بن معین نے معلہ کو سقا کہا ہے جبکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس سے کچھ روایت نہ کرتے تھے کیونکہ وہ رائے اور قیاس کی طرف مائل تھے سننے ابو داود حدیث نمبر تین سنو